حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے علم کو اس غرض سے حاصل نہ کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرو یا کم عقل لوگوں سے بحث کرو یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرو جس نے یہ کام کیا وہ جہنمی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو انسٹھ